رات لینے آ گئے منگتے تمہارے مولا خیرات لینے آ گئے بندے تمہارے مولا خیرات لینے آ گئے بندے تمہارے مولا خیرات لینے آ گئے بندے تمہارے مولا خیرات لینے آ گئے بندے تمہارے مولا خیرات تمہارے مولا بندے تمہارے مولا بھر دامن ہمارے مولا بھر دیجیے دامن مرادوں سے ہمارے مولا بھر دیجیے دامن مرادوں سے ہمارے مولا میرے پیارے مولا میرے بندے تمہارے مولا خیرات آگے بندے تمہارے مولا دامن مرادوں سے ہمارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا مایوس جاتا جی تمہارے دل سے مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے ہم تو بجے پیارے نبی کے صدقے ہمارے مولا ہم کو بھی دے پیارے نبی کے صدقے ہمارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا خیرات لے آ گئے بندے تمہارے مولا بر بری ہے بر بری ہے بر بھری ہے بھر ہے بربری دامن مرادوں سے ہمارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا مشکل میں جتنے پر تجھے پکارا میرے مولا مشکل میں جتنے پر تجھے پکارا میرے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا خیرات لینے آ گئے بندے تمہارے مولا ہر دی دامن مرادوں سے ہمارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا خیرات لینے آ گئے بندے تمہارے مولا بھر دیجیے دامن مرادوں سے ہمارے مولا میرے کا مجھ کو دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے نبی کا مجھ کو دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے نبی کا مجھ کو دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے نبی کا مجھ کو دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے نبی کا مجھ کو دیتا ہوں تجھ کو مسجد نبوی کے دکھلا دے مینارے مولا پھر مسجد نبوی کے دکھلا دے مینارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے دامن مرادوں سے ہمارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے نور برساتا تمہارا کا یہ جگ مگاتا نور برساتا تمہارا کا یہ جگ مگاتا نور برساتا تمہارا کا یہ جگ مگاتا نور برساتا تمہارا کا یہ جگ مگاتا نور برساتا تمہارا کعبہ با شرما گئے ہیں کے آگے چاند تارے مولا شرما گئے ہیں کے آگے چاند تارے مولا شرما گئے ہیں کے آگے چاند تارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا خیرات لینے آ گئے بندے مولا بھر دیجیے بھر دیجیے بھر دیجیے بھر دیجیے بھر دیجیے دامن مرادوں سے ہمارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا حسرت مجھے بھی ہے کہ میرے نبی کا روزہ حسرت مجھے بھی ہے کہ میں دیکھوں نبی کا روزہ حسرت مجھے بھی ہے کہ میں دیکھوں نبی کا روزہ حسرت مجھے بھی ہے کہ میں دیکھوں نبی کا روزہ حسرت مجھے بھی ہے کہ میں دیکھوں نبی کا روزہ حسرت مجھے بھی ہے کہ میں دیکھوں نبی کا روزہ دکھلا دے مجھ کو خواب میں جلوہ نبی کا مولا دکھلا دے مجھ کو خواب میں جلوہ نبی کا مولا دکھلا دے مجھ کو خواب میں جلوہ نبی کا مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے ہمارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا بڑے بھائی بھائی بڑی بھائی بھائی بڑے بھائی ہمارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا میرے پیارے مولا خیرات میرے آ گئے بندے تمہارے مولا درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات تو اسلام کا نظریہ یہ ہے للہ و الیہ راجعون ہم دو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی بے اپنا نصیب آ رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام